حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ادنا قسم کی کھجوریں عنایت فرماتے ہم ان کے بدلے میں ان سے بہتر کھجوریں زیادہ نرخ پر خرید لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سا کھجوروں کا دو سا سے تبادلہ یا ایک درم کا دو درموں سے تبادلہ جائز نہیں درم کے بدلے میں درم اور دینار کے بدلے میں دینار ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان سوائے وزن کی کمی بیشی کے کوئی فضیلت نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھپن